حضرت صاحب رضوان بھائی نے آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا ہے کہ حضرت صاحب کل آپ نے دلائل الخیرات کے بارے میں بتایا تھا اس بارے میں براہ کرم بتا دیجئے کہ اس کو کیا کوئی بھی شخص پڑھ سکتا ہے اور کیا ہر عام و خاص ہر آدمی سے پڑھ سکتا ہے براہ کرم اس بارے میں بتا دیں جزاک اللہ خیر ہاں جی بالکل ایسے تو کسی بزرگ سے اس کی اگر اجازت لی جائے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر دل فرض محال نہ ملے تو تب بھی بہرحال اس کو وظیفے کے طور پر پڑھنا چاہیے پندرہ بیس منٹ لگتے ہیں زیادہ سے زیادہ ایک حصہ پڑھنے میں تو آہستہ آہستہ جب آدمی پڑھتا جائے گا پڑھتا جائے گا تو وہ ٹائم کم ہوتا جائے گا اور اس کی بے شمار برکات ہیں بے شمار برکات ہیں کوشش کرنی چاہیے لیکن اگر کوئی قریب بزرگ ہو یا کوئی اپنا پیر ہو تو اس کو اجازت اگر لی جائے تو پھر تو سبحان اللہ نور اعلیٰ نور ہے پھر اس کی برکتیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں ویسے بھی چونکہ اس پر پڑھنے کا طریقہ بھی درج ہے اور حزب بھی علیحدہ علیحدہ لکھے ہوئے ہیں کہ سوار کو کون سا پڑھنا ہے منگل کو کون سا کہاں سے کہاں تک پڑھنا ہے تو وہ اس طریقے سے آدمی پڑھے باوضو ہو کر بیٹھ کر تصور کر کے مدینے کا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو آدمی پڑھے تو چند دنوں میں انشاءاللہ اس کے اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں